بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر 老乡。 الحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام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 المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من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

حضرات علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں پردانشین ماں اور بہنوں جیسا کہ آپ کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ توحید کے بعد شریعت اسلامیہ میں سب سے اہم چیز نماز ہے اور جیسا کہ میں نے حقیقت سالات کے موضوع میں ایک حدیث پیش کی تھی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے حضور نماز کے بارے میں محاسبہ کیا جائے گا نماز اچھی نکلی تو ساری عبادتوں کے بارے میں یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ وہ اچھی نکلیں گی اگر نماز خراب نکلی تو پھر ساری عبادتوں کے بارے میں سوال یا نشان لگ جائے گا نماز کے محاسبے میں سب سے پہلے تو یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز ادا کی یا نہیں کی اگر جواب یہ ملا کہ نماز ادا کی گئی ہے تو پھر دوسرا سوال یہ ہوگا کہ نماز تم نے میرے رسول کے طریقے کے مطابق پڑھی تھی یا کسی اور کا طریقہ نماز کے بارے میں اپنایا تھا بعض لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ صرف نمازوں کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی کس طریقے سے پڑھی یہ نہیں پوچھا جائے گا سوال یہ ہے کہ کیسے نہیں پوچھا جائے گا جبکہ قرآن اور حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے اصل میں وہی شخص نماز اچھی طرح پڑھ سکتا ہے جو نماز کی جستجو کرے گا کہ صحیح طریقے سے نماز کس طرح پڑھی جائے اگر اس بارے میں اسے جستجو نہیں ہوگی کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نماز پڑھی ہے تو پھر وہ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ پائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشاد فرمایا کل ان سولاتی و و محیا و مماتی اللہ رب العالمین آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا مرنا میرا جینا سب اللہ کے لیے ہے اگر یہ تصور انسان کے ذہن میں آ جائے کہ میری نماز اللہ کے لیے ہونی چاہیے تو ظاہر ہے کہ وہ یہ سوچے گا کہ نماز کا کون سا طریقہ اللہ کو محبوب ہوگا اور نماز کا کون سا طریقہ اسے مطلوب ہے پھر آٹومیٹیکلی وہ نماز کے صحیح طریقے کی تلاش میں لگ جائے گا حدیث پاک بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی دوبارہ وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں وان ابی قلعہ بتا حدثنا ابو سلیمان مالک بن الحویرث قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی فَإِذَا حَزَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُوَذِّلْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلِيَ أُمُّكُمْ أَخْ أَكْبَرُكُمْ رواہ البحقی فِي سُنِ الْكُبْرَةِ حضرت حضرت مالک ابن حورث فرماتے ہیں کہ ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جس طریقے سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے یہ حکم ہے کہ نماز وہی اللہ تبارک و تعالی کو محبوب ہوگی اور مطلوب ہوگی جو نماز میرے طریقے کے مطابق ہوگی ورنہ آپ یہ نہ فرماتے کہ تم لوگ نماز اسی طریقے سے پڑھو جس طریقے سے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا تھی یعنی محمدی نماز کون سی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سب سے پہلے یہ حکم دیا ہے کہ تم لوگ اپنی صفیں درست کر لو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ صفوں کے درمیان کہیں خلل نہ رہ جائے سلاد کے مکمل ہونے کے لیے تصویر صفوف ضروری ہے اب یہ تصویر صفوف کس طریقے سے ہو صاحب کرام نے اپنے عمل سے بتا دیا ہے روایت اس طرح ہے وان انسن رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیم صفوفکم فانی اراکم من وراء ظهری وکان احدنا یلزق منکبه بمنکب صاحبه وقدمه بقدمه رواه البخاری فی کتاب الصلاه حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ صفوں کو درست رکھو عقیم کا لفظ ہے اقامت کے اندر ساری باتیں آ گئی کہیں خلل نہ رہ جائے صف ٹیڑھی نہ رہ جائے تو تم لوگ اپنی صفوں کو بالکل قائم رکھو سیدھا رکھو بے شک میں اپنے پیٹ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں اس حکم کو سننے کے بعد حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک وہ کہنا ہم میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے کندھے سے اپنا کندھا ملا دیتا تھا اور اپنے ساتھی کے قدم سے اپنا قدم ملا دیتا تھا تو نماز میں پہلی چیز صفوں کی درستگی ہے اس کے بعد دوسری اہم چیز ہے کہ جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو پھر آدمی کوئی نماز نہ پڑھے فوراً صف کے اندر شامل ہو جائے جماعت میں شامل ہو جائے اس لیے کہ سلاط مفروضہ کی اقامت کے بعد کوئی نماز نہیں رہ جاتی ایک آدمی نے اس طریقے کی حرکت کی تھی امام احمد رحم اللہ اس واقعے کو اس حدیث کو اپنی مسنت کے اندر اس طرح لائے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اقیمت صلاة الصبح فقام رجل يصلي رکعتین فجذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصوبی فقال اتصلي الصبح اربان رواہ احمد فی مسندہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی اقامت ہو گئی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی نے اقامت کہے جانے کے بعد بھی دو رکا سنت پڑھنی شروع کر دیے آپ نے اس کا کپڑا زور سے کھینچا اور اس کے کان میں کچھ کہا جب نماز ختم ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر شریفہ میں تشریف لے گئے تو اس آدمی کو صحابہ کرام نے گھیر لیا اور کہا کہ ہمیں یہ تو بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا کپڑا زور سے کھینچ کر کے سے کیا کہا تھا اس آدمی کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا اس آدمی نے یہی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کپڑا کھینچ کر کے یہ کہا کہ تو صبح کی نماز چار رکعت پڑھ رہا ہے فجر کی نماز جو فرض ہے وہ دو رکعت ہے تو تو چار رکعت فرض کی نماز پڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ فجر کی نماز یا کسی بھی فرض نماز کی اقامت کہہ دی جائے اور کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے سنتیں پڑھنے لگے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سخت خلاف ورزی ہے دو رکعت نماز فجر کو آپ نے چار رکعت کہا کہ اگر کوئی آدمی فجر کی اقامت ہونے کے بعد اگر سنت پڑھتا ہے تو در حقیقت وہ فجر کی نماز فجر فرض چار رکعت پڑھتا ہے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے سینے پر ہاتھ باندھ لے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اس کو تحریمہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہر چیز اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے تکبیر تحریمہ کی کیفیت کیا ہو اللہ مالبانی نے اس کی کیفیت بتائی ہے کہ کھلی ہوئی ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت جب ہاتھ اٹھایا جائے تو ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں اور ہتھیلی قبلے کی طرف ہو انگلیاں کھلی ہوئی ہوں اور ہتھیلی قبلہ کی طرف ہو پہلے ہاتھ اٹھائے یا اللہ اکبر کہے تکبیر پہلے بولے یا پہلے ہاتھ اٹھائے دونوں جائز ہے پہلے تکبیر کہے اس کے بعد ہاتھ باندھے سینے کے اوپر یا پہلے سینے پر ہاتھ باندھ لے اس کے بعد تکبیر کہے دونوں طریقے سے جائز ہے سینے پر ہاتھ کس طرح باندھے کیفیت کیا ہو اس کا تین طریقہ آیا ہے یا تو زیرا کو زیرا کے اوپر رکھے یا ہاتھ کو کلائی کے اوپر رکھے یا ہتھیلی کو رسغ کے اوپر ہتھیلی کے گٹے کے اوپر رکھے یہ تین طریقہ ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کا سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت امام ابن خزیمہ اپنی صحیح کے اندر لائے ہیں حضرت وائل ابن حجور سے روایت اس طرح ہے وان وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضع يده يده اليمنى على على اليسرى صدره رواه ابن خزیمہ فی صحیح حضرت وائل ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے اپنا دایا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر کے سینے کے اوپر رکھ لیا بعض لوگوں نے اس روایت کے اوپر کلام کیا ہے کہ اس کے اندر محمد بن اسماعیل ہیں جن کے اوپر کچھ کلام ہے لیکن دو روایتیں ایک حلب کی روایت ہے اور ایک تاؤس کی مرسل روایت ہے جسے حضرت امام ابی داؤد ابو داؤد شریف کے اندر لائے ہیں اور وہ مرسل روایت اس روایت سے مل کر صحیح ہو جاتی ہے اور یہ مرسل تاؤس اس حدیث وائل ابن حجو سے مل کر صحیح ہو جاتی ہے ایک دوسرے کو یہ دونوں روایتیں تقویت پہنچا دیتی ہیں اور دونوں صحیح ہو جاتی ہیں اس لیے کہ ایک دوسرے کی تائید میں ہیں وائل ابن حجر کی اس حدیث کی تائید میں تاؤس کی کون سی روایت ہے وہ روایت امام ابی داؤد ان الفاظ کے اندر لائے وان تاؤس ان کال کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزعو یدہ الیمنا علا یدہ الیسرا ثم یشد بینہما علا صدرہی وہو فی الصلاة روح ابو دعوت فی کتاب الصلاة حضرت تاؤس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے تھے اور پھر ان دونوں کو مضبوطی سے اپنے سینے کے اوپر باندھ لیتے تھے اس حال میں کہ آپ نماز میں ہوتے تھے تاؤس کی یہ مرسل روایت صحیح ہو جاتی ہے حدیث وائل ابن حجر سے مل کر کے اور حدیث وائل ابن حجر کو تقویت پہنچ جاتی ہے تاؤس کی اس روایت سے ثابت یہ ہوا کہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طریقے سے ثابت ہے رہا مسئلہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا سو so, اس سلسلے میں حضرت علی کی ایک روایت ملتی ہے وہ بھی ابو داود میں ہے ابو داؤد میں وہ روایت کس طرح ہے جو مخالف کا مستدل ہے روایت کس طرح ہے وان ابھی جحیفتا ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال من السنتی وضع على الكف في الصلاة تحت السرہ رواہ ابو روحبا فی کتاب الصلاح حضرت ابو جوہیفا کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ آدمی ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ کر کے نماز میں ناف کے نیچے نیت باندھ لے یہ ہنفیہ کا مستدل ہے وہ کہتے دیکھو ہمارے پاس بھی دلیل ہے اگر تمہارے پاس سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل ہے تو ہمارے پاس ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی دلیل موجود ہے تم حدیث وائل ابن حجر پیش کرتے ہو تاؤس کی مرسل پیش کرتے ہو تو ہمارے پاس تو حضرت علی سے مروی روایت موجود ہے جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے حضرت علی سے جو ابو داؤد میں آئی ہے یہ روایت کس درجے کی ہے پہلے یہ تو جان لیجئے یہ روایت ضعیف ہے کیوں ضعیف ہے اس لیے کہ محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس میں عبد الرحمان ابن اسحاق واسطی سند کے اندر موجود ہے جو بال اتفاق ضعیف ہے ظاہر ہے جب سند میں عبد الرحمان ابن اسحاق واسطی موجود ہے جس کے بارے میں محدثین کا زبردست کلام ہے اور یہ راوی متکلم فی ہے اس وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے تو صحیح روایت کے مقابلے میں ضعیف کیسے چل سکتی ہے قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جب یقین آ جائے تو گمان کو اور زن کو مسترد کر دیا جائے تو حدیث صحیح تو یقین کے درجے میں ہے اور ضعیف حدیث زن کے درجے میں ہے اور قرآن کا حکم یہ ہے کہ جب یقین آ جائے علم آ جائے تو گمان کو مسترد کر دیا جائے لہذا حدیث وائل ابن حجور کے مقابلے میں اور تاؤس کے مقابلے میں یہ حدیث علی ضعیف ٹھہرتی ہے عبد الرحمان ابن اسحاق واسطی کی وجہ سے لہذا حنفیہ کا یہ مستدل صحیح نہیں ہے اس لیے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ تو سینے پر نیت باندھنے کی صحیح روایت کا تذکرہ تھا نیت کے تعلق سے بھی ایک بات ذہن نشین کر لیجیے کہ بعض لوگ جیسے ہی نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اردو میں یا انگریزی میں یا جو بھی ان کی زبان ہوتی ہے زبان سے نیت کرنا شروع کر دیتے ہیں نیت کرتا ہوں میں چار رکعت نماز فرض پیچھے اس امام کے محبیرا کاب شریف کی طرف وقت ظہر اور نہ جانے کیا کیا بولتے رہتے کیا یہ صحیح ہے حقیقت یہ ہے کہ زبان سے نیت کرنا نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے نہ تابعین سے ثابت ہے نہ تبا تابعین سے ثابت ہے اور جب نبی سے بھی ثابت نہیں صحابہ سے بھی ثابت نہیں تابعین سے بھی ثابت نہیں ظاہر ہے کہ یہ بھی دات ہے اس سلسلے میں اگر ہم بخاری شریف کی پہلی روایت حدیث نیت کو سامنے رکھ لیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے اور اس حدیث پر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا تبصرہ بھی اگر ذہن میں رکھ لیں تو بات اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے پہلے میں بات پڑھتا ہوں حضرت القما ابن وقاص لیسی کہتے ہیں سمیت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر وهو يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراتي ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه رواه البخاری فی کتاب الوحی حضرت امام بخاری حدیث پاک کو کتاب الوحی کے اندر لائے حضرت علقمہ ابن وقاص لیسی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو منبر پر کہتے سنا علی المنبر یقول کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کیا ان نمل امال البنیات عملوں کا و مدار نیت پر ہے حدیث کے اندر خود دیکھ لیجئے کہ عمل الگ ہے نیت الگ ہے ان نمل بالنیات عمل آدمی کن کن آزا سے کرتا ہے ہاتھ سے عمل کرتا ہے پیر سے عمل کرتا ہے آنکھ سے عمل کرتا ہے کان سے عمل کرتا ہے اور اسی طریقے سے زبان سے عمل کرتا ہے گالی دینا کسی کو برا بھلا کہنا کسی کی غیبت کرنا چغلی کرنا گالی دینا اسی طریقے سے اچھی بات کہنا ساری چیزیں یہ زبان کا فیل ہے زبان کا عمل ہے اور زبان ایک عزو ہے گویا زبان کا ایک عمل ہے اور زبان عزو ہے بدن کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے اس حدیث میں ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ نیت الگ ہوتی ہے امال الگ ہوتے ہیں ان نمل امال بنیات عملوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے نیت کا تعلق قلب سے ہے اور اعمال کا تعلق آزا و جوارح سے ہے حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس پر ایک بڑا دقیق اور بڑا لطیف تبصرہ فرمایا ہے میں چاہتا ہوں وہ تبصرہ آپ کے گوش گزار کر دوں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی زبان سے نیت کرتا ہے تو تحصیل حاصل کرتا ہے اور تحصیل حاصل بے وقوفی ہے حماقت ہے مثلا مجھے گلاس میں پانی دے دیا جائے تو مجھے پانی حاصل ہو گیا اب پانی حاصل ہونے کے بعد میں پانی حاصل کروں یہ حماقت ہے جو چیز حاصل ہو گئی اس کو حاصل کرنا حماقت ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا حماقت ہے جو چیز مل گئی اس کو تلاش کرنے کا کیا مطلب ہے اس کو حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے اس کو کہتے ہیں تحصیل حاصل اب جب دل نے نیت کر لی دل میں نیت ہو گئی تو پھر اب زبان سے نیت کرنے کا کیا مطلب ہوا یہ تو تحصیل حاصل ہوا جو چیز پہلے سے حاصل ہو چکی ہے اس کو آدمی حاصل کر رہا ہے بہت لطیف تفسرہ ہے اور درحقیقت علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے رفات علم کی دلیل ہے بھائی نیت دل کا عمل تھا نیت دل کا عمل ہونے کی وجہ سے دل نے وہ عمل کر لیا اب وہ چیز حاصل ہو گئی اب دوبارہ آدمی اس کو زبان سے بولتا ہے اس کا مطلب تحصیل حاصل کا ارتکاب کرتا ہے اور تحصیل حاصل حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے لہذا زبان سے نیت کرنا بدعات شنیا میں سے ایک بہت بڑی بدعت ہے ہم کہاں تک پہنچے تھے کہ سینے پر ہاتھ باندھ لیا جائے اب سینے پر ہاتھ باندھنے کے بعد تاؤز اور تسمیہ کے ساتھ آپ الحمد شریف پڑھیے اس کے بعد کسی صورت کو ملا لیجئے اس کے بعد آپ رکو میں جائیے رکو میں جانے سے پہلے آپ رفول کیجئے رکو سے اٹھیے تو رفول یدین کیجئے الیدین کا ثبوت ہے اس سلسلے میں ایک روایت نہیں تقریباً چار سو احادیث آئی ہیں اللہ جس میں پچاس صحاب کرام روایت کرنے والے ہیں پچاس صحاب کرام الیدین کی احادیث کو روایت کرتے ہیں جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث رفیل رفول روا خمسون صحابین رفول کی حدیث کو پچاس صحاب کرام نے روایت کیا ہے اور علامہ الدین فیروز آبادی مصنف قاموس وہ اپنی کتاب سفر السعادہ کے اندر لکھتے ہیں کہ رفول کے ثبوت میں تقریباً چار سو احادیث موجود ہیں میں اس میں سے ایک روایت جو بخاری کے اندر ہے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں روایت اس طرح ہے وان ابی اب قلعہ ان ریفی ادا سب رفا ید دئی وا آدہ کا رفائی دئی وئی دا رفا راسہ رفع یدئی وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البخاری فی کتاب الصلاح حضرت امام بخاری صدی سے کتاب الصلاح کے اندر لائے حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مالک ابن حویرس کو دیکھا کہ مالک ابن حویرس جب نماز پڑھنا شروع کرتے اذا صلح جب نماز پڑھنا شروع کرتے تو تکبیر بولتے کبارا اور تکبیر کے وقت رفول دین کرتے کب بارہ وہ رفا یدئی تکبیر تحریمہ کے وقت رفول کرتے تو رف الدین کا ایک محل تو تقبیر تحریمہ کے وقت ہے پھر ویزا آراد ار کا جب وہ رکو کرنے کا ارادہ کرتے تو رکو میں جانے سے پہلے رفول دین کرتے ویزا رفا راس اور جب رکو سے اپنا سر اٹھاتے تو رفا دین تب رفول دین کرتے یہ روایت بیان کرنے کے بعد ابو کلابا کہتے ہیں کہ مالک ابن ہوئرس جب یہ عمل دکھلا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا یہ طریقہ بتا رہے تھے فارغ ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں وحد دفعہ انہوں نے بیان کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے کیا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور ایک نقطہ اس میں اور بھی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت مالک ابن ہی کی روایت کو کیوں لائے ہیں حضرت بہت بڑے فقی ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ مالک ابن کی روایت کو لا کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہے جو سن نو ہجری کے اندر ایمان لائے اس کے ایک ڈیڑھ سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا وہ تھوڑا عرصہ بچ باقی تھا آپ کی حیات کا اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا تو جب آخرے زمان میں آخرے وقت میں یہ ایمان لائے ہیں اور یہ رفول دین کی روایت پیش کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ رفول منسوخ نہیں ہے آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل فرماتے رہے رفول دین کا نسخ ثابت نہیں ہے اس کی کوئی ناسک حدیث موجود نہیں ہے اب آپ ترمزی کی وہ حدیث لا کر کے چار سو احادیث کا معارضہ کریں گے ایک طرف چار سو احادیث ہیں جو رفول یدین کو سنت بتا رہی ہیں اس کے مقابلے میں کون سی حدیثیں ہیں ان کا بھی ذرا جائزہ لے لیتے ہیں ایک روایت ترمیزی کے اور دو تین روایتیں ابو داؤد کی ہیں

فی کتاب الصلاح حضرت امام ترمیزی سدی پاک کو کتاب الصلاح کے اندر لائیں پہلے ترجمہ دیکھیے حضرت فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ بتا دوں کہ نبی کی نماز کیسی تھی انہوں نے نماز پڑھی فصل اللہ فلم یارفا یعنی اللہ فی اول مرتین تو انہوں نے رفول صرف ایک بار کیا یہ روایت ترمیزی شریف میں موجود ہے اور ترمیزی نے اس حدیث کے اوپر حسن کا حکم لگایا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے اب اگر یہ حدیث حسن ہے تو عمل کیا جا سکتا ہے کیا ایسا ہے کہ رفول صرف ایک بار کیا جائے اس کا پہلا جواب پہلا جواب یہ ہے کہ ابو داود یہی روایت ابو داؤد کے اندر لا رہے ہیں جو روایت ترمیزی میں موجود ہے یہی روایت ابو داؤد ابو داؤد شریف کتاب سلاد میں لا رہے ہیں چند الفاظ کے فرق کے ساتھ وہ الفاظ کون سے ہیں جو ترمیزی میں نہیں ہے میں وہ روایت پڑھتا ہوں جو ابو داود میں ہے ان القمت قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الا اصلي بكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى فلم يرفع يديه الا مره وہاں اول نہیں ہے الا مراتن اور اس روایت کو لانے کے بعد ابو داود اس حدیث کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں اور ہر پڑھا لکھا آدمی یہ جان لے گا کہ جو ترمیزی کی روایت کے الفاظ ہیں وہی روایت بے کالا پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا راوی نے کہا اور اولا نکال دیجئے تب بھی مفہوم وہی رہے گا مرتن ایک بار گویا ترمیزی کے جو الفاظ ہیں بینی ابو داؤد کے الفاظ ہیں ابو داؤد وہی روایت جو ترمیزی میں ہے جس کی امام تحسین کرتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے اسی حدیث کو بے ہی ابو داود اپنی حدیث کی کتاب ابو داود میں لا کر کے ایک تبصرہ کرتے ہیں وہ تبصرہ دیکھیے کہتے ہیں ہاد حدیث مختصر من حدیث طویل صحیح ہند اللہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا ٹکڑا یہ ایک لمبی حدیث سے ماخوذ ہے اور ان الفاظ میں یہ ٹکڑا صحیح نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ اس ٹکڑے میں کچھ گڑبڑ ہے اس گڑبڑی کی طرف حضرت امام ابی داود نے اشارہ فرما دیا ہے ایک ہی مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو رفول دین کیا ہے ان الفاظ کے ساتھ امام ابی داؤد کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے پتا یہ چلا کہ امام ترمیزی نے اس حدیث کے اوپر جو حسن کا حکم لگایا ہے ان کی تحسین تصاہل کے بنا پر ہے غفلت سے تساہل کی وجہ سے انہوں نے اس پر حسن ہونے کا حکم لگا دیا ہے ورنہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس لیے کہ ابو داؤد کے علاوہ بڑے بڑے محدثین جس میں حضرت امام احمد بن حنبل ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک ہیں حضرت امام بخاری ہیں حضرت امام راضی ہیں حضرت ابو حاتم ہیں حضرت امام دارا قطنی ہیں اسی طریقے سے حضرت ابن حبان ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ فی اول مرتن والی جو روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے صرف ایک ہی بار ہاتھ اٹھایا ہے ایک ہی بات الدین کیا ہے ایک ہی بار یہ حدیث ضعیف ہے اتنے بڑے بڑے محدثین جن کا نام ابھی میں نے لیا یہ سب اس حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہیں ثابت یہ ہوا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور یوں بھی اگر آپ اس حدیث کے اوپر عمل کرنا چاہیں تو اس حدیث کا ایک اور جواب ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا جواب اس حدیث کا وہی ہے کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا ایک بار حدیث کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ تکبیر ان د افتتاح نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اس تکبیر کہنے کے وقت میں ایک ہی مرتبہ ہاتھ کو اٹھایا جائے دو بار یا تین بار یا چار بار مت اٹھایا جائے تکبیر اندل افتتاح ایک ہی بار ہے تو کون اس کا قائل نہیں ہے کون کہتا ہے کہ ایک بار تکبیر تحریمہ کرو پھر دوسری مرتبہ تکبیر تحریمہ بولو پھر تیسری مرتبہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاؤ ایک ہی مرتبہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے بس دو مرتبہ نہیں تین مرتبہ نہیں چار مرتبہ نہیں اگر یہ مفہوم اس حدیث کا لے لیا جائے تو پھر کوئی تعارض اور کوئی معارضہ دیگر صحیح احادیث سے صحیح ایسے نہیں رہتا ایک حدیث اور بھی ہے ذرا اس کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں وہ روایت بھی ابو داؤد میں ہے برائے اب سے روایت اس طرح ہے وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاة فلم يرفعهما إلا في أول مرة حضرت برائے ابن عظیم فرماتے ہیں ابو داؤد کی یہ رواج جو کتاب الصلاح کے اندر ہے حضرت برائے ابن یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جب نماز کا افتتاح کیا آپ نے جب نماز شروع کی تو آپ نے دونوں ہاتھوں کو ایک ہی بار اٹھایا برائے ابن عظیم کی اس حدیث کے اندر ایک خرابی ہے اور یہ مخالف کا مستدل نہیں بن سکتی کیوں اس لیے کہ محمد ابن ابی لیلہ اس صنعت کے اندر ہے اور محمد ابن ابی لیلہ کے تعلق سے کلام یہ ہے کہ یہ ضعیف ہیں اب صنعت میں محمد ابن ابی لیلہ کے آنے کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہو گئی ہے لہذا یہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہے اور برا ابن عازم ہی کی ایک روایت ابو داؤد میں اور بھی ہے سم لا یعود کا لفظ ہے یا سم لم یعود ہو ایک بار آپ نے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا رفول دین کیا اس کے بعد آپ نے رفول دین نہیں کیا سم لم یعود ہو کا لفظ کہتے ہیں کہ مدرج ہے یہ الفاظ بعد میں داخل کر دیے گئے حدیث کے اندر حدیث حقیقی جو ہے اس کے الفاظ نہیں ہے یہ بعد میں مدرج ہے مدرج میں داخل کر دیے گئے یعنی نبی کے الفاظ نہیں ہے یہ اور نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے یہ الدین کی حدیث کے بارے میں ایک تبصرہ تھا اب سب سے اہم بات رف الدین کے تعلق سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرے وقت تک رف الدین نہیں چھوڑا ہے اس سلسلے میں ایک روایت ملتی ہے اب تک میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ روایت موضوع ہے یا وہ روایت ضعیف ہے اس روایت کو دیکھ لیتے ہیں ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رفع يديه واذا ركع و رفع راسه راسہ الركوع کان لا فالو فی فما لقی اللہ یہ روایت حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب تلخیص الحبیر کے اندر لائے ہیں ترجمہ یہ ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو شروع کرتے تب رفول دین کرتے جب رکو کرتے تب رفول کرتے اور جب رکو سے سر اٹھاتے تب رفول دین کرتے اور سجدے کے وقت سجدے سے سر اٹھانے یا جانے میں رفول یدین نہیں کرتے تھے فما تلک صلات حتی لقی اللہ آپ کا یہی عمل رہا یہاں تک کہ آپ نے اللہ سے ملاقات کر لی اللہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ رفول یدین کا کوئی ناسخ موجود نہیں ہے فما تل کا سلا تو آپ برابر اسی طریقے سے رفول کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ سے آپ نے ملاقات کر لی یعنی انتقال کے وقت تک مسلسل آپ دین کرتے رہے منسوخ نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ اس حدیث کے اوپر جو کلام ہے اس کا کیا ہوگا کلام کیا ہے اس میں دو راوی ہیں ایک عبد الرحمان ابن قریش ہیں اور عبد الرحمان ابن قریش کے باپ ابن خزیمہ ہے ابد الرحمان ابن قریش ابن خزیمہ ان کے بارے میں زہبی نے یہ کہا ہے کہ یہ وزا یعنی یہ حدیث گڑھا کرتے تھے یہ اتحام ہے سلیمانی نے یہ اتحام ذکر کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف تہمت ہے کسی راوی کے بارے میں کوئی حکم لگانا الگ چیز ہے اور حکم کا ثابت ہونا الگ چیز ہے کسی راوی کو ضعیف کہہ دیا جائے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اس کا ذوف ثابت ہونا یہ الگ بات ہے تو یہ اتحام لگایا گیا کہ وہ وزا ہے یعنی حدیث کے گڑھنے والے لیکن یہ فقط اتحام ہے اس لیے کہ لسان المیزان کے اندر خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ان کے بارے میں عبد الرحمان ابن ابن قریش خزیمہ کے بارے میں کہ کہ لا ان کے معاملے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں سنا گیا حضرت خطیب بغدادی نے جب ان کی توسیق کر دی ان کی توصیف کر دی تعریف اور مدح کر دی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلیمانی نے جو وزا ہونے کا تذکرہ کیا ہے یہ صرف تہمت ہے تہمت ثابت نہیں ہوئی ہے دوسرا راوی دوسرا راوی ہے اسما ابن محمد ابن ہشام اسما ابن محمد ابن ہشام کے بارے میں ایک محدث ہے یہی ابن قطان وہ کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے یہی ابن قطان نے کہا کہ یہ کرداب راب یہ جھوٹا ہے اور اسی طریقے سے اب وہ ہاتھی میں ایک محدث ہے وہ کہتے ہیں لئی سے بلکی یہ آدمی قوی نہیں ہے لیکن یہاں حکم لگانے میں گڑبڑی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے اسما ابن محمد ابن ہشام اور ایک ہے اسما ابن محمد ابن فوزالہ اس روایت کے طریق میں اسما ابن محمد ابن فضالہ ہے اسما ابن محمد ابن ہشام نہیں ہے جن کے بارے میں یہی ابن قطان نے کہا کہ یہ کذاب ہے اور ابو حاتم نے کہا لئی سب یہ کبھی نہیں ہے در حقیقت یہ جرا اسما ابن محمد ابن ہشام کے اوپر ہے اور اس روایت کے طریق میں اسما ابن محمد ابن ہشام نہیں اسما ابن محمد ابن فضالہ ہے ان کے بارے میں اس طریقے کی جرا موجود نہیں ہے تو یہ دو راوی تھے عبد الرحمان ابن قریش ابن خزما اور اسما ابن محمد ابن ہشام اسما ابن محمد ابن حشام کے بارے میں وزا ہونے یہ کرداب ہونے کا اور لئی سب القوی ہونے کی بات کہی گئی ہے اسما ابن محمد ابن فضالہ جو اس روایت کے طریق میں ان کے اوپر یہ حکم نہیں ہے لہذا یہ حدیث بالکل صحیح سالم ہے جس سے ثابت یہ ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک رف دین کرتے رہے ایک مسئلہ اور رہتا ہے امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنے کا امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں اس سلسلے میں بالکل حدیث سریح موجود ہے صحیح ہے سریح ہے متصل ہے سارے شرائط اس حدیث میں موجود ہیں حدیث اس طرح ہے وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم قالوا قلنا يا رسول الله إيب الله فقال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه الترمذي في كتاب الصلاة حضرت امام ترمیوی پاک کو کتاب میں ایسے ہی لائے حضرت ابن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی صبح کی نماز جہری ہوتی ہے اچھا جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا انی اراکم تقرؤون امامکم لگتا ہے تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو مجھے کچھ سنائی دیا ہے اس لیے کہ قرات میرے اوپر بھاری ہو گئی تم میرے پیچھے پڑھتے ہو قالو تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ای ہاں خدا کی قسم ہم آپ کے پیچھے پڑتے آپ نے کیا فرمایا فلا الا ب لا تفعلوا الا بام القرآن سنو سوائے سور فاتحہ کے کچھ مت پڑھو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سورت پڑھتے تھے وہ سورت بھی پڑھنے لگتے تھے تو نبی کی جو ممانعت ہے وہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے نہیں بلکہ اس کے بارے میں تو حکم ہے لا القرآن نہ پڑھو مگر سور فاتحہ یعنی لا کے بعد اللہ سے استثناء ہے جو حسر کا فائدہ دیتا ہے کہ مقتدی کو صرف سور فاتحہ پڑھنا ہے تو نہ پڑھو مگر سور فاتحہ امام کے پیچھے فع اللہ صلاح تلیہ یا کرا اس لیے کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو آدمی امام کے پیچھے سورے فاتحہ نہ پڑھے یہ حدیث متصل ہے صحیح ہے سریح ہے اور امام خطابی نے معالم السنن کے اندر یہ فرمایا کہ اسناد جید لا تانفی اس کی سند صحیح ہے جید ہے اور اس حدیث کے اوپر کوئی تان نہیں ہے اس کے مقابلے میں حنفیہ کا مستدل یہ ہے کہ امام کے پیچھے سور فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے دلیل دلیل کچھ بھی نہیں ہے دلیل کچھ بھی نہیں ہے وہ دلیلیں وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں جن سے واضح طور پر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس میں سور فاتحہ پڑھنے کی ممانعت ہے اور ویدا قریل قرآن فستم الحمان سیت الحمون یہ آیت کریمہ مکی ہے یہ بھی ان کا مستدل نہیں بن سکتی اور یہ حکم ان لوگوں کے بارے میں ہے جو نماز یا قرآن پڑھے جانے کے وقت شور و غل کیا کرتے تھے ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اس طرح شور و غل مت کرو خواہ مخالف نے اس آیت کریمہ کو کھینچ تان کر کے کھینچ تان کر کے اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے یہ در حقیقت آیت کریمہ میں تحریف کے مرادف ہے جس چیز کو وہ اس آیت کریمہ سے ثابت کر رہا ہے وہ چیز اس سے کبھی بھی ثابت نہیں ہوگی قیامت تک ثابت نہیں ہو سکتی لیکن اہل حدیث کا موقف اس تعلق سے بالکل واضح ہے کہ امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی ہاں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو روایت ہے اس میں تین آدمی ہیں ایک تو ابن اسحاق ہیں دوسرے مقہول ہیں تیسرے محمود ابن روبیے ہیں ابن اسحاق کے بارے میں ہے کہ یہ مدلس ہے مقہول کے بارے میں ہے کہ ان کا تفرد ثابت ہے غلط ہے ابن اسحاق کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ یہ سکا ہیں اور جہاں تک مقہول کی بات ہے مقہول اس روایت کے بیان کرنے میں متفرد نہیں بلکہ ابن کے مطابق ثابت ہے لہذا یہ روایت متکلم بھی کی نہیں ہے رہا مسئلہ ان کی تدلیس کا حضرت ابن اسحاق کا تو حضرت امام احمد ابن خزیمہ ابن حبان دار قطنی بحقی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ہاں ان کی تحدیث کی سراہت ہو گئی ہے کہہ کر کے بیان کرتے ہیں اور جب حدسنی کہہ کر کے بیان کرتے ہیں تو مدلس کا انانا قبول نہیں ہوتا حدسنی کر کے اگر بیان کر رہا ہے تو اس کی روایت تو لی جائے گی اتنے بڑے بڑے محدثین جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے تحدیث کی سراہت ہے تو پھر اس حدیث کے اوپر کلام کیسے کیا جا سکتا ہے اگلا مسئلہ ہے رکو سے اٹھتے وقت دعا پڑھنی چاہیے سمی اللہ لمن حمیدہ امام نے کہا مخالف بغیر کچھ پڑھے ہوئے ڈائریکٹ سجدے کے اندر چلا جاتا ہے اللہ اکبر ایک بہت بڑی فضیلت سے محروم رہ جاتا ہے ایک دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے اور دوسرے اعتدال فوت ہو جاتا ہے ایسے شخص سے جو رکو سے سیدھا کھڑا ہوا ابھی پوری طرح کھڑا نہیں ہوا تھا کہ سجدے میں چلا گیا ایک تو اعتدال ختم ہو گیا اعتدال جو ضروری تھا نماز میں اس سے وہ محروم رہ گیا اور دوسرے ایک دعا سے محروم ہو گیا دعا کیسی ہے وہ دیکھتے ہیں ذرا ان رفات ابن رافع زورقی قال کننا یومن نسلی ورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما رفع راسه من الركع قال سمي الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال انا قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يقتدرون أيهم يكتبها اول رواه رواه البخاری في کتاب الصلاة حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الصلاة کے اندر لائے راوی حضرت رفاع ابن رافع زورقی ہیں حضرت رفاع ابن رافع زورقی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے آپ نے جب رکو سے سر اٹھایا تو کہا سمی اللہ لمن حمیدہ پیچھے ایک آدمی تھا کالا رجل ورآہ ایک آدمی پیچھے تھا بولا ربنا ولک الحمد کیا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی جب نماز ختم ہوئی فلم منصرفا جب آپ نے سلام پیرا تو پوچھا من المتکلم یہ بولنے والا کون تھا قال انا وہ آدمی بولا کہ اللہ کے رسول میں نے یہ کلمات کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارے کیسے کلمات تیری زبان سے نکلے ہیں رائت بزاتم و سلاسین ملکن میں نے دیکھا کہ تیس سے زائد فرشتے سبقت لے جا رہے ہیں کہ کون سب سے پہلے ان کلمات کو لکھتا ہے کھویا کہ یہ بڑے پیارے کلمات ہیں رکو کے بعد ان کلمات کو پڑھا جائے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا کثیرم طیبم فی آدمی سجدے میں گیا سجدے سے اٹھنے کے بعد ابھی سیدھا بیٹھا نہیں کہ فوراً دوسرے سجدے میں چلا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس آدمی سے بھی ایک دعا کی توفیق چھین لی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور دعا ثابت ہے دو سجدوں کے درمیان جیسے رکو سے اٹھتے وقت یہ پیاری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے دو سجدوں کے درمیان کون سی دعا ہے جس سے اہل حدیث کے علاوہ جو لوگ نماز پڑھتے دوسرے فرقے والے اس دعا سے محروم رہ جاتے ہیں سیدھے پہلے سجدے سے اٹھے نہیں کہ کوے کے چونچ کی طرح دوسرا چونچ بھی مار دیا دوسرا سجدہ کر لیا اور ایک دعا سے محروم رہ گئے تو دعا کون سی ہے روایت اس طرح ہے وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني روایت صحیح ہے اور رواہ ابو داود فی کتاب الصلاۃ حضرت امام ابی داود اس حدیث پاک کو کتاب الصلاۃ کے اندر لائے ہیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان کہا کرتے تھے یہ کہا کرتے تھے استمرار کے لیے زندگی بھر آپ نے ہر نماز میں یہ دعا پڑھی ہے دو سجدوں کے درمیان کیا اللہ فرلی ورحمنی ور ہمنی ورزقنی آفنی وہ دینی اسی ترتیب کے ساتھ الفاظ ہیں مخالف جتنے بھی گروہ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اس دعا سے محروم رہتے ہیں سجدے سے پہلے سر اٹھاتے ہیں اور فوراً ہی کچھ پڑھے ہوئے اس حدیث اور اس دعا کو پڑھے بغیر فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں کتنی بڑی دعا سے محروم ہو گئے دعا کا ترجمہ کیا ہے اے اللہ مجھے بخش دے اللہ مغفر لی ورحمنی اے اللہ بخش دینے کے ساتھ ساتھ میرے اوپر رحم فرما وہ آفنی مجھے معاف کر دے وہ دینی مجھے ہدایت دے کہ میں زندگی بھر سے رات مستقیم پر چلتا رہا ہوں وہ زکنی اور مجھے روزی دے روزی دے ہر چیز کی روزی دے مجھے اولاد کا رزق دے رزق حلال عطا فرما ساری چیزیں اس دعا کے ذمے میں آ گئی کتنی بڑی دعا سے آدمی محروم ہو جاتا ہے الحمدللہ اہل حدیث رکو سے اٹھتے وقت جو دعا ہے اس پر بھی عامل ہے اور دو سجدوں کے درمیان یہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے اس پر بھی الحمد ان کا عمل موجود ہے ایک مسئلہ اور رہ گیا امام جب غیر علیہم علیہ کہے تو آمین بولنا کیسا ہے زور سے کہ دھیرے جہرن کہنا چاہیے کہ سرن اس سلسلے میں پہلی روایت امام بخاری بھی لائے ہیں اور اس کو امام مسلم بھی لائے روایت اس طرح وہاں نبی ہو رہے اللہ تعالیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من فقط تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه وقال ابن شهاب كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول امين رواه البخاری فی کتاب الصلاۃ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام آمین بولے تو تم آمین بولو ظاہر ہے کہ وہ زور سے نہیں بولے گا تو پیچھے والے کیسے جو ہے آمین بولیں گے یہ حدیث خود بتا رہی کہ امام آمین زور سے بولے گا اور پیچھے والے بھی امام کی آمین سن کر کے آمین بولیں گے یہاں صاف ہے ادا امن الامام جب امام آمین بولے گا تو پیچھے والے آمین بولیں گے جسے پتا یہ چلا کہ امام جہرن آمین کہے گا لیکن ایک قوم ہے کہ اگر کوئی آمین زور سے بول دے تو لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں بار جگہ پر تو آمین زور سے کہنے والوں کی کافی تزلیل کی گئی اور تزلیل ہی نہیں بلکہ بری طریقے سے پٹائی بھی کی گئی اور زور سے آمین بولنے والوں سے مسجد بھی صاف کرا لی گئی یعنی زور سے آمین بولنا مسجد کو ناپاک کرنے کے مرادف ہے اللہ اکبر سنت سے اس قدر حسد سنت سے اس قدر جلن سنت سے اس قدر نفرت سنت سے اس قدر بیزاری حدیث صحیح موجود ہے مسلم کی بھی بخاری کی بھی کہ امام آمین زور سے بولتا ہے تو اس کی جہرن آمین سن کر کے پیچھے جہرن آمین ہی کہیں گے اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں ایک ایک اور روایت پیش کر دوں جسے امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ کتاب السلات کے اندر لائے روایت اس طریقے سے وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حسدتکم الیہود على شیئن ما حسدتکم على آمین فاکثر من قول آمین رواہ ابن ماجہ کتاب الصلاح حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو کتاب و کے اندر لائے ہیں اس روایت کے اوپر ایک ہلکا سا کلام ہے پہلے وہ کلام صاف کر لیتے ہیں اس روایت کے طریق میں ایک راوی حضرت طلحہ ابن عمر طلحہ ابن عمر اس روایت میں موجود ہیں طلحہ ابن عمر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہیں ٹھیک ہے ضعیف مان لیتے ہیں ان کو لیکن ان کے ضعیف ہونے سے یہ روایت ضعیف نہیں ہو گئی بلکہ اس حدیث کے شواہد موجود ہیں یہ شواہد کن سے ہیں حضرت انس سے ہیں حضرت ابو ہریرا سے ہیں اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں جب اس حدیث کے شواہد موجود ہے تو شواہد کی بنا پر یہ حدیث اگر ضعیف بھی ہو طلحہ نے عمر کی وجہ سے تب بھی قابل استدلال ہے یہ حدیث صحیح ہے اس کلام کو صاف کرنے کے بعد سمجھ میں بات آئی کہ یہ حدیث صحیح ہے اب ترجمہ دیکھ لیتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زور سے آمین بولنے پر یہودیوں کو تم سے اتنا حسد ہوتا ہے کہ اتنا حسد وہ کسی چیز پر نہیں کرتے جتنا تمہارے آمین بولنے پر کرتے ہیں اللہ سوال یہ ہے کہ یہودی جب سنتے نہیں تھے آمین زور سے تو حسد کیسے کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب امام بولتا تھا غیر علیہم الضالین تو پوری مسجد آمین کی آواز سے گونج اٹھتی تھی یہاں تک کہ یہودی اگر باہر سے گزر رہا ہو تو اس کے کان میں آمین کی آواز پڑتی تھی اور آمین کی آواز سن کر کے حسد سے کینے سے بغض سے نفرت اور بیزاری سے مسلمانوں کے خلاف اس کا دل بھر جاتا تھا اس لیے کہ آمین کا مطلب سمجھتے ہیں ایک تو یہودیوں کے بارے میں امام بولتا ہے کیا بولتا ہے اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن لوگوں کے اوپر تو نے انعام کیا اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو مغزوب علیہم ہے مغزوب علیہم سے مراد یہودی سمجھتے تھے ہمارے بارے میں اور نہ تو ان لوگوں کے راستے پر چلانا جو گمراہ ہو گئے گمراہ سے مراد نسارا سمجھتے تھے کہ ہم کو گمراہ کہا گیا ہے اور اس پر پیچھے لوگ کیا بولتے تھے آمین اے اللہ اس بات کو قبول فرما لے یعنی ہمیں یہودیوں کا راستہ مت دکھانا یہودیوں کے راستے پر مت چلانا یہ دعا کرتے ہیں آمین کے ذریعے تو ظاہر ہے کہ اس پر آمین کہنے کی وجہ سے یہودیوں کو جلن تو ہوگی حسد تو ہوگا مسلمانوں سے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسد کرتے رہیں اکثر من قول آمین بہت زیادہ آمین بولا کرو یہ حدیث دو باتیں بتاتی ہے پہلی بات تو یہ کہ زور سے آمین کہنے پر حسد کرنے والے یہودی ہیں اور آج بھی جو زور سے آمین بولنے حسد کرتے ہیں اور جلن رکھتے ہیں اور طرح طرح کے القابات سے اہل حدیثوں کو نوازتے ہیں در حقیقت ان کے اندر یہودیت موجود ہے صفت یہودیت موجود ہے اس حدیث کی روشنی میں جو آمین سے جلے زور سے آمین کہنے پر کوئی ایکشن لے در حقیقت اس کے اندر صفت یہودیت موجود ہے یہ حدیث صاف طور پر بتا رہی ہے میں نہیں کہہ رہا یہ حدیث بتا رہی ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ زور سے آمین بولا کرو زور سے آمین بولو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کثرت سے آمین بولو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ جلتے ہیں تو جلتے رہیں یہ آمین کا مسئلہ تھا ایک مسئلہ اور رہ جاتا ہے جلسے استراحت کا اور دو سجدوں سے آدمی جب قیام میں جاتا ہے کھڑا ہوتا ہے اہل حدیثوں کے علاوہ ان دو افعال کے اوپر جو نبی کے اعمال و افعال ہیں کوئی عمل نہیں کرتا جلسے استراحت کسے بولتے ہیں آدمی نے دو سجدے کر لیے غور سے سنیے ایک سجدہ کیا سجدے سے سر اٹھایا تو دعا پڑھے گا کیا اللہ مغفرلی ورحمنی وعافنی وحدنی ورزقنی اس کے بعد دوسرا سجدہ کرے گا اب اگر اسے اٹھنا ہوا تو ڈائریکٹ زمین سے کھڑا نہیں ہوگا بلکہ بیٹھ جائے گا تھوڑی دیر تھوڑی دیر کا مطلب یہ نہیں کہ سو جائے گا بیٹھے گا یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں اپنی اصلی جگہ پر آ جائیں اس کے بعد کھڑا ہوگا یعنی ڈائریکٹ دو سجدوں کے بعد اگر رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے قیام میں جانا ہے تو فوراً زمین سے مت اٹھ جائے بلکہ بیٹھ کر کے پھر آرام سے کھڑا ہو اس حدیث کے اوپر صرف پہلے حدیثوں کا عمل ہے اور وہ حدیث موجود ہے ابو داؤد کتاب الصلاح کے اندر روایت اس طرح ہے مالک ابن الحویرش رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا من صلاته لم ادا ابو دعوت فی کتاب روا حضرت مالک ابن حوالیس فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی تاک رکات میں ہوتے ادا فی وطر من سلا ہی نماز کی تاک رکات میں ہوتے اور آپ کو دو سجدوں کے بعد سیدھے کھڑا ہونا ہوتا تو آپ فوراً زمین سے قیام کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے بلکہ لم ینحز حتی یستوی قائدن آپ اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جب تک کہ آپ آرام سے بیٹھ نہ جائیں دو سجدوں کے بعد آرام سے بیٹھ جاتے تھے اس کے بعد پھر کھڑے ہوتے تھے اس حدیث کے اوپر اور نماز کے اس طریقے کے اوپر صرف اہل حدیثوں کا عمل ہے الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر بھی اہل حدیثوں کا عمل ہے اور مخالفین میں سے کسی بھی فرقے کا اس حدیث کے اوپر عمل نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا رفا سجدت ثانیہ جب آپ دوسرے سجدے سے اٹھنے کا ارادہ فرماتے تو وا الارض ثم قام زمین پر آپ ٹیک لگاتے پھر کھڑے ہوتے اللہ مالبانی کہتے ہیں ٹیک لگانے کا انداز یہ تھا ٹیک لگانے کی کیفیت یہ تھی کہ آدمی یہ آٹا گوندے کی کیفیت بنا لے لیکن بعد لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث العجن جو ہے آٹا گوندنے والی جو روایت ہے یہ صحیح نہیں ہے بہرحال اگر یہ صحیح بھی نہ ہو تب بھی حدیث بخاری یہ کہہ رہی ہے کہ گھٹنے کا سہارا لے کر کے مت کھڑے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ وا الارض زمین کے اوپر آپ سہارا لیتے پھر کھڑے ہوتے عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اہل حدیثوں کے علاوہ جو دیگر فرقے ہیں وہ زمین پر سہارا لے کر کے نہیں کھڑے ہوتے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے بلکہ وہ گھٹنے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے سیدھے کھڑے ہوتے تھے اس حدیث کے اوپر بھی الحمدللہ للہ علیہ حدیثوں کا عمل ہے کہ جیسے نبی زمین کا سہارا لے کر کے کھڑے ہوتے تھے ایسے ہی اہل حدیث بھی زمین کا سہارا لے کر کے قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس لیے کہ روایت میں بالکل صاف لفظ موجود ہے الل ارض کا وا تم دا الز سم مقام کی زمین پر آپ سہارا لیتے نہ کہ گھٹنوں کا دیکھا جاتا ہے گھٹنے کا سہارا لیتے اور کھڑے ہو جاتے نبی زمین کا سہارا لیتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے نمازوں کے تعلق سے ان تمام باتوں کا خیال اور لحاظ کرنا ضروری ہے بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال کے اوپر جو آپ نے نماز کے اندر کیے ہیں عامل ہیں اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کے اوپر عامل نہیں ہیں اور جو لوگ عامل ہیں انہیں برا بھلا کہتے ہیں اور ان کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں اللہ تبارک کو تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کے توفیق عطا فرمائے آخر رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ان انشاءاللہ کل سے آخری اشرا شروع ہو جائے گا لہذا کل کا وقت یہ ہے کہ ٹھیک بجے ہوگا اور کل کا خطاب ان شاء ایک معاشرے کا جو بدترین ماحول بے بدلی ہے اس کی اصلاح کیسے کتاب سنت کی روشنی میں ہوگی ان شاء اللہ اس کے اوپر کتاب ہوگا لہٰذا تمام وجہ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو اور لفظ جو ہے وہی رہے گا جو روزانہ میں اس کے معمول ہوں